اچھا ابھی تک جتنا ہوا وہ قرآن سے تھا ابھی آگے جو آ رہا ہے وہ میں نے سنت سے لیا ہے انہیں حدیث ہو کے بک سے لیا ہوا ہے اور الحمد کوئی بھی اس میں ان دعا نہیں لی ہوئی ہے ساری دعائیں اس میں جو میں نے لی ہوئی ہیں وہ سب کے سب اوتھینٹک ہی ہیں بنا جھجھک کے آپ پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ سب سے پہلے درود ابراہیم سب سے پہلے جتنا ہو سکے درود ابراہیم پڑھے کیوں کیونکہ پہلی بات پیس بھی ملے گا سکون ملے گا آپ کو جب بھی ہم درود ابراہیم تھوڑا لاؤڈلی پڑھیں گے تو سکون بھی ملتا ہے دس رحمتیں نازل ہوتی ہے دس گنا معاف ہوتے ہیں ہاں؟ حدیث میں ہے نا رحمت نازل ہوتی ہے اس کا مطلب کیا ہے رحمت اللہ کی ہو تو سکون ملے گا نا رحمت ہی نہیں ہمارے اوپر تو پھر سکون کہاں سے ہم پائیں گے تو درود ابراہیم کو لازمی پکڑے کچھ بھی ہو میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو یہ بھی بتائی تھی کہ جب ہسبینڈ وائف کا جھگڑا ہو رہا ہے ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہیں تو ایک نے کیا کرنا ہے حاؤز بلائمن شیطان رجم زور سے نہیں پڑھے نہیں تو پھر سامنے سے تھپڑ ملے گی اگر عورت پڑ رہی ہے تو تو پڑھے حاؤض بلائمن شیطان رجم سلولی ہے اور پھر درود ابراہیم پڑھنا شروع کریں انشاءاللہ آپ کو پازیٹیو ریزلٹ ملے گا اس کا بنسبت اس کے کہ ان سے پھر سے جھگڑا کرنا شروع کرے تم نے ایسا کہا میں ابھی بتاؤں گی تم نے لاسٹ ٹائم مجھ سے یہ کیا تھا جھگڑے کو بڑھائے نہیں ویسے بھی کیا ہے نا تھوڑا سخت مزاج ہوتا ہے کوئی بھی آدمی ہو کتنا بھی اچھا ہو وہ عالمی کیوں نہ ویسے بھی ہر ایک کا جو مزاج ہوتا ہے نا ایک جیسا نہیں ہوتا عورت کا مزاج کچھ اور ہے آدمی کا مزاج کچھ اور ہے اس لیے عورت نے سنبھال کے لینا ہے جھٹ سے اعوذ باللہ نے شیطان الرجیم پڑھنا ہے درود ابراہیم پڑھنا ہے اور ویسے بھی جس کو بھی اثر ہے جتنا مرضی جتنا مرضی درود ابراہیم پڑھتے رہے دعا نہیں بھی کیے تو بھی چلے گا لیکن درود ابراہیم پڑھتے رہے بہت اس کی برکت ہے بہت زیادہ برکت ہے لیکن کون سی درود یہ والی درود جو ہم تحیات میں پڑھتے ہیں نا نماز میں وہ میڈ ان انڈیا پاکستان نہیں کیونکہ کچھ درود ایسے بنے ہوئے فل آف شرک فل آف شرک بالکل شرکیاں یعنی وہ کس نے بنائے نہیں ایک حدیث میں آتا ہے کسی نے پوچھا بھی کہ اتنا پارٹ میں درود ابراہیم پڑھوں تو کہنے لگے اس سے بھی اور پڑھے تو اچھا ہے آپ سے نے کہا پورا ٹائم وہی پڑھے ہاں یعنی نماز وغیرہ آف کورس نماز کا ٹائم نماز بھی پڑھنی ہے اور جو بھی حقوق ہے وہ بھی ادا کرنی لیکن جتنا مرضی درود ابراہیم پڑھے بہت زیادہ برکتیں ہوتی ہیں اس کی اور آپ خود فیل کریں گے کتنی برکتیں ہیں اس کی اور ویسے بھی جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کہا گیا ہے اچھا یہ والی دعا دیکھیں اللہ تامات من شر ما خلق میں نے کہا تھا نا تین دعائیں میں بتاؤں گی اور انشاءاللہ آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا نہ حاسد کا حسد کچھ افیکٹ کرے گا اور نہ ہی کسی کا کچھ بگاڑ سکے گا اگر ہو تقدیر میں ہے تو ہو جائے گا افیکٹ لیکن یہ تین چیزیں جو میں بتانے جا رہی ہوں میں نے کیا کیا ہے درود ابراہیم کے بعد ایک ساتھ اکٹھے وہ تینوں کو ایک ساتھ لکھ دیا ورنہ ہوتا کیا ہے اکثر میں پی ڈی ایف میں وہ جو لاسٹ دعا ہے وہ لاسٹ میں رکھتی اور وہ پڑھتے ہی نہیں ہے میں نے اکثر لوگوں کو پوچھا میں نے جو دعا دی تھی وہ پڑھے تو بولتے وہ لاسٹ والی نہیں پڑھی تھک گئی تھی تو میں نے اب یہ آئیڈیا کی کہ چلے وہ تینوں دعائیں ہم ایک ساتھ رکھتے ہیں بعد میں تھک جائیں تو ٹھیک ہے ابھی اس کو نہیں تھکے تو اب یہ آپ نے تین بار اعوذ بھی کلمات اللہ شر ما خلق اس کو ضرور پڑھے کتنی بار تین مرتبہ فجر کے بعد یعنی صبح کے ٹائم اور شام کے ٹائم یہ جس کو افیکٹ نہیں انہوں نے ضرور یہ پڑھنا اور جس کو افیکٹ ہے وہ ہر نماز کے بعد پڑھتے رہیں اوکے تو تین تین بار پڑھیں وہیں پہ بیٹھیں پڑھیں اوکے تو یہ یہ والی بہت بہترین دعا ہے انشاءاللہ جب میننگ دیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کیوں ہے پھر دوسری دعا جو ہے جو میں نے کہا تھا تین دعاؤں میں سے یہ دوسری دعا ہے وہ بھی تین بار پڑھنی ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم یہ والی دعا بھی تین بار ضرور پڑھے انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا میں نے کہا تھا نہیں کہ راکی جو ہے نا جو رکیا کرتے ان کو خطرہ ہوتا ہے نا ابھی یہ رکیا کر رہے تو جن تھوڑی چھوڑے گا ان کو ان کے پیچھے پڑے گا نا تو وہ احتیاط کے طور پر ضرور یہ والی تین بار یہ والی جو جو میں نے سامنے رکھی ہوں دعا وہ ضرور پڑھتے ہیں اور کئی ایک راکی نے یہی بتایا کہ جن چاہتا تھا ہمارے اندر انٹری کرنے کے لیے لیکن وہ جن نے خود کہا تم نے یہ دعا پڑھی ہوئی ہے اس لیے ہم نہیں اندر داخل ہو سکتے اور جو آگے آنے والی دعا ہے وہ بھی میں بتاتی ہوں وہ بھی جن خود بولے کہ وہ دعا اور یہ دعا اور پیچھے میں نے جو دعا بتائی وہ تم نے پڑھی ہے تو ہم اندر داخل اب نہیں ہو سکتے بہرحال یہ جو یہ والی دعا اور آگے آنے والی وہ بہت سارے راکیوں نے کہا کہ ہمیں پڑھنی ہی پڑتی ہے کیونکہ ہم رکیا کرتے ہیں جس کو اثر نہیں بھی ہوا ہے انہوں نے بھی پڑھتی ہیں کہ صبح شام کے اسکار میں موجود ہے تو میرے پی ڈی ایف میں میں نے یہ رکھی ہوئی اچھا یہ والی ایک دیکھیں یہ پڑھنا ہے آپ کو سو بار سو بار کس کو پڑھنی ہے سبھی پڑھے تو بہت ہی اچھی بات ہے اور اگر جس پہ اثر نہیں ہوا وہ اگر کنٹالا کر رہے ان کو بور ہو رہا ہے یا پھر ان کے پاس ٹائم نہیں ہے ایٹ لیسٹ ایٹ لیسٹ دس بار پڑھے دس بار تحیات کے بعد وہیں پہ بیٹھے رہے آپ نے آیت الکرسی پڑھ لی اسی وقت آپ نے یہ بھی پڑھنا ہے دس بار دیکھنا افیکٹ ہوتا ہے کہ نہیں تھوڑی اونچی آواز سے پڑھے اس کو دس بار ضرور پڑھنا ہے لیکن جس کو ایفیکٹ ہے وہ کسی بھی حالت میں سو بار اگر سارے گھر والوں کو ایفیکٹ ہے پورے گھر والے افیکٹڈ ہے تو سارے گھر والے سو بار صبح اور سو بار شام میں ضرور پڑھیں اور جس کو زیادہ اثر ہے وہ ہر نماز کے بعد اس دعا کو ضرور سو بار پڑھیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہ الملک و لہ الحمد ہم جو کلمہ بولتے ہیں نا وہی ہے یہ ہم نے نام رکھے ہوئے ویسے نام کچھ ہے نہیں تو یہ والی دعا آپ نے ضرور پڑھنی ہے اور یہ دعا کی کئی ایک فضیلت ہے جس کی فضیلت آپ حدیثوں کے بک میں بھی دیکھ سکتے ہیں ایون عرافات کے میدان میں بھی یہ دعا پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے یہ سب سے بہترین دعا کہا گیا ہے اس کو تو یہ جو بھی پڑھے گا نا انشاءاللہ انشاءاللہ ان کے اندر جن داخل نہیں ہو سکتا پورے اعتبار سے توکل کر کے یہ دعا پڑھے کچھ نہیں ہو سکتا یہ وعدہ ہے کون وعدہ کر رہے ہیں آپ صلی جو بھی بتاتے ہو کس نے بتایا ان کو وہ اپنی مرضی سے بتا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام بتا رہے اور جبریل علیہ السلام کو کون بتا رہے اللہ بتا رہے تو اگر یہ آپ توکل کر کے اللہ پہ بھروسہ کر کے یہ پڑھیں گے انشاءاللہ اندر کچھ نہیں داخل ہوگا دیکھیں جن جب داخل ہوتا ہے تب جادو کا اثر ہوگا نا کیونکہ وہ اندر جا کے کچھ نہ کچھ بگاڑ کرتا رہتا ہے تو یہ اندر داخل نہیں ہو سکتا تو آسے بھی بھی بیماری نہیں ہوگی انشاءاللہ اور پلس دوسری چیز جادو کا اثر بھی نہیں ہوگا تو یہ آپ نے ضرور سو بار پڑھنا ہے جس کو اثر ہے وہ بھی پڑھے جس کو نہیں ہے وہ بھی پڑھے تو بہت اچھا ہے لیکن ایٹ لیسٹ دس بار تو بھی پڑھے جس کو اثر نہیں ہے اوکے تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ڈفرنس اب کچھ لوگ کہتے ہیں ہم نے آپ کے وہ صبح شام کے اسکار پڑھے لیکن اتنا فرق نہیں پڑا میں نے کہا یہ دعا پڑھی بولے نئے کلس پڑھے نئے یہ سارے اسٹڈی کر کے ریسرچ کر کے ہم نے دی ہوئی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سچ میں پاورفل ہوتی ہے اور وہی آپ نہیں پڑھ رہے تو اس کو پڑھنا شروع کر دے ہم کسی کی تکلیف دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت برا لگتا ہے اور ایسی ایسی تکلیف ہے لوگوں کو کہ صحیح میں ایسا لگتا ہے کہ کیوں لوگ ایسا دوسروں کے ساتھ کر رہے جو جادو کرے قتل کا یا کسی بھی چیز کا جادو کرے کیوں کرے دو دن کی زندگی ہے اس کو سکون سے جینے دیں خود بھی سکون سے جیے نہ جن چھوڑنے کو تیار ہے ہمیں دو دن کی زندگی میں اور نہ انسان چھوڑنے تیار ہے کیوں ایسا کسی کو تکلیف دیتے ہو سکون سے رہے خود بھی رہے دوسروں کو بھی جینے دیں خود بھی جیے ایسا نہیں کرے کسی کے ساتھ کسی کی حسد کی وجہ سے یا کچھ ایسا آپ بھی یہ جو ہے پی ڈی ایف وہ دوسروں سے بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی فائدہ حاصل کریں جیسے ہم چاہتے کہ ہمارے بھائی بہن ہمارے بچے وہ حفاظت میں رہے اللہ کی تو وہ بھی جو مسلمان جتنے بھی ہیں دنیا میں وہ سب ہمارے بھائی بہن اور بچے ہی ہیں تو ان کا بھی خیال کریں انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور ان کو بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ اچھا یہ تین دعاؤں کو آپ نے یاد رکھنا میں ایک بار ریپیٹ کر لیتی ہوں میں پیچھے جاتی ہوں یہ تین دعائیں پھر سے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق تین مرتبہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم تین مرتبہ پھر یہ جو دعا ہے دس یا سو لیکن اثر والوں کو کمپلسری سو مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد و هو علی کل شیء قدیر سو مرتبہ اچھا یہ والی دعا دیکھیں اعوذ بکلمات اللہ التامت من کل شیطان و هامت و من کل عین لہمہ جو دعا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین رضی اللہ عنہ ان کے اوپر یہ دم کیا کرتے تھے جب ان کو نظر لگتی تھی یعنی نوازوں کو جب بھی ان کو نظر لگتی تھی کیونکہ اتنے چھوٹے بچے جو رہتے حرکتیں ان کی ایسے چلتے آ رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے اور اس وقت جو بچے رہتے ہو گر جاتے اور کتنے گرتے وقت بھی کتنے کیوٹ لگتے ہیں وہ تو لوگوں کی نظر بھی لگ جاتی ہیں ویسے بھی بچے کیوٹ ہی رہتے ہیں ماں کی بھی نظر لگ جاتی ہیں حالانکہ وہ چاہتی نہیں اسے نظر لگے لیکن لگ جاتی ہیں ریز ہوتے ہیں نا آنکھوں میں تو یہ والی دعا سب سے بہترین دعا ہے یہ والی ضرور پڑھیں جسے بھی نظر لگی ہوئی ہے اس کے لیے بھی اچھی ہے اور جس پہ شیطانی اثر ہے جادوئی اثر ہے سب کے لیے یہ بہترین دعا ہے پھر یہ والی بھی دعا بہترین ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ و نفسی و تو یہ والی دعا بھی آپ پڑھیں یہ بھی بہت بہت ہی بہترین دعا ہے کیونکہ یہ پھونک جو ہے نا نفس ہی وہ کیا ہوتا ہے پھونک مارتا ہے نا جو بھی جادوگر ہو یا شیطان پھونک مارتا ہے نا کچھ پڑھ کے تو اس سے بھی ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں تو یہ بھی بہت ہی بہترین دعا ہے اچھا جو دم کرنے والا ہوتا ہے وہ یہ ضرور کرتا ہے دم بسم اللہ عرقیق اب یہ ہے عرقیق کا آیا ہوا ہے کیونکہ یہ جو حدیث آئی ہوئی ہے وہ کسی لڑکے کے اوپر کی گئی ہے یعنی آپ وسلم نے کسی لڑکے پہ کی یا پھر جبریل علیہ السلام نے آپ وسلم پہ کی تو وہ کیا ہوتا ہے میل ہوتا ہے نا آدمی ہے مرد ہے تو اس لیے کا آیا ہوا ہے عورت کے لیے کی آئے گا عرقیق کی اور اگر دو بچے ہیں تو ار کی کما آئے گا اور بہت سارے بچے ہیں تو ار کی کم آئے گا یا بہت سارے مرد عورت دونوں ہیں اور بہت ساری عورتیں ہیں تو ار کی نہ آئے گا لیکن بیٹر یہ ہے کہ اس کو پاؤز کیا جائے اگر ایک ہے کوئی یعنی لڑکا یا لڑکی تو بسم اللہ ہی ارقیق اس میں آ جائے گا لڑکا ہے یا لڑکی اب اگر آپ ارکی کا بولتے تو آدمی آئے گا ارکی کی بولتے تو عورت آئے گی ہاں ایک عورت پہ کر رہے ہیں لیکن ارکی کر رہے ہیں پاؤز کر رہے ہیں یہاں پر تو کوئی بھی ہو سکتا ہے بسم اللہ ارقیق من کل شیء یؤذیک اب یہاں بھی میں نے کیوں پاؤز کی کیونکہ ک ہے لڑکی کے لیے کی ہو جائے گا من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیق تو یہ پاؤز کریں گے تو لڑکا ہو لڑکی ہو ایک تو پھر اس کے لیے بس ہو جاتا ہے لیکن اگر لڑکا ہی ہے صرف اس پہ کرنا ہے تو پھر پوری بسم اللہ من کلی اور سیم آ جائے گی لیکن لڑکی ہے تو عرقی کی پھر یہاں یوزے کی پھر یہاں پر یشفی کی ارکی کی تو اس طرح ہو جائے گا تو یہ حسد کرنے والا ہو کوئی یا جو بھی ہے تکلیف ہو رہی ہے تو آپ کو اس سے بھی انشاءاللہ اللہ شفا دے گا اللہ کا عزن ہو تو یہ والی بھی بہترین دعا ہے دم کرنے کے لیے اور عرقیق کا مطلب ہی رکیہ کرنا ہوتا ہے تو یہ بھی آپ نے پڑھنی ہے اچھا اگر خود ہی کر رہے ہیں رکیہ تو عرقی ی آ جائے گا عرقی اور عرقی ی آ جائے گا یا انہیں مجھ پہ ہی میں کر رہی ہوں پھر یہ بھی رکیہ کے لیے ہے بسم اللہ یبریک ومن کل دائی یشفیک ومن شر حاسد اذا حسد وشر كل ذي عين تو یہ بھی نظر وغیرہ ہو تو اس کے لیے بھی بہت بہترین ہے ویسے بھی دائی یشفی ہر بیماری سے تجھے شفا دے اللہ تو جتنی بھی بیماریاں ہیں پتہ نہیں کون کون سی بیماریاں اس کے اندر ہیں ہمیں تو باہر کی نظر آ رہی تو جتنی بھی اندر باہر ہیں سب بیماریوں سے اللہ شفا دے تو یہ ہم دعا کریں تو یہ بھی بہترین ہے دم کے لیے جس پہ رکیا کیا جاتا ہے میں میننگ اس لیے نہیں لے رہی ہوں کیونکہ بہت زیادہ پھر وہ لمبا ہو جائے گا لیکن